ہلو السلام و ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام السلام علیکم ہیں جناب سنائے خیریت سے حضور کون بول رہے ہیں آپ جی، سے بات کیجیے اچھا حضرت صاحب ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور خیریت سے ہیں الحمد للہ بلام اللہ خیر ہوں آپ کون فرما رہے ہیں میں جناب کا خاطر فضل احمد چشتی عرض کر رہا ہوں پاکستان سے یا اللہ آپ انتظار کرتے کرتے سجا رکھیے ہاں ہیلو ہیلو ایسا ہے جی حضور ہم نے آپ کو ٹائم دیا تھا کہ نو سے لے کر کے شام کے چار بجے تک کیجیے گا جی اور ہیلو جی جی حضور ہاں لیجیے ابھی تو شام کا ٹائم ہے ہم جس سے آپ کو بتایا ہوں ہمارا شاگرد جو ہے جو آپ سے گفتگو کل کر رہے تھے جی جی تو سارا مسئلہ سمجھا دیا ہے وہ آپ سے ہم کلامی کر کے بتائے گا میں موجود ہوں ہے ٹھیک ہے حضور ہاں وہ جی۔ اچھا، یہ ہے ہاں کہ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح آپ سے فیضیاب ہو جاؤں میں انڈیا اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ یہاں تصویر کے بغیر یہاں سے نہیں آنے دیتے ہاں ہاں اور تصویر کی وجہ سے میں نہ ہاتھ کر رہا ہوں اور نہ جناب کچھ اور کر رہا ہوں بات سرکار آ نہیں جی وہ خود فرمایا کرتے تھے لیے بھی تصویر والا حرام ہے اللہ اکبر و کبیرہ حضور ایسا اچھا، اچھا ہے جی یہ گفتگو پھر آپ سے ہماری ہوگی اور اللہ کرے کہ برابر ہم آپ کی خیریت پوچھیں اور آپ ہم کو اپنی خیریت سے مبتلا کریں فی الحال وہ بات جو کل آپ نے پوچھا تھا نا جی جی حضور ہاں اس سلسلے میں گزار کیا جا رہا ہے ہم نے اپنے شاعری کو سمجھا دیا میں یہی موجود ہوں اب یہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے میں اچھا۔ تو بہت ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضور بڑی مہربانی جی۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ حضرت سنائیے خیریت سے ہیں الحمد للہ خیریت سے الحمد للہ آپ کا اس میں گرام ہے کیا حضرت حضرت نے جب فرمایا اس کو سن لیجیے پہلے اچھا جی فرمائیے وہ جو آپ نے عبارت لکھائی تھی جی جی اما قولهم تارتا من ان النسبة من الامور الخارجية واخرى بانها ليست من الامور الخارجية جی فيمكن التطبيق بينهما بانه لا شك في الفرق بين كون الخارج ظرفا لنفسه شيء وبين كونه ظرفا لوجوده جی الى اخره تو وہاں یہ بتایا تھا کہ جب یہ کہا گیا کہ نسبت امور خارجہ سے اور کبھی یہ کہا کہتے ہیں کہ نسبت امور اعتباریہ سے جی تو بظاہر ان دونوں قولوں میں تعارف ہے جی جی جی لیکن اس تعارض کے درمیان تطبیق دی گئی ہے جی۔ وہ تطبیق یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نسبت عمر خارجیہ سے ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خارج نفس نسبت کے لیے ظرف ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ نسبت عمر اعتباریہ سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خارج نسبت کے وجود کے لیے ظرف نہیں ہے تو اس جی۔ طریقے سے ہاں۔ تعارف نہیں ہوا کیونکہ تعارف اس وقت ہوتا جب نفس نسبت کے لیے ظرف ہوتے جب خارج نفس نسبت کے لیے ظرف ہوتا اور نفس نسبت ہی کے لیے ظرف نہ ہوتا جی، حالانکہ جی۔ ایسا نہیں ہے بلکہ نفس نسبت کے لیے ظرف ہے اور نسبت کے وجود کے لیے ظرف نہیں ہے جی۔ لہٰذا تعارض نہیں ہے پھر اس کی مزید وضاحت کئی اس مثال کے ذریعے کی گئی آگے آپ نے لکھوائی تھی عبارت فن کورونا زید الموجود فی الخارج جو فی الخارج ظرف نفس الوجود جی۔ وہ والا یکتزی وجود المدروس و انما یکتزی وجود ما جوائلا ظرف لوجودی جی جی فل فل موجود فی هذه صورت زید لا وجود لا, لا وجود زید ہاں۔ ففي قولنا زید قائم فی الخارج جوائلا الخارج ظرف لنفس ثبوت القیام لزید فاللازم کون القیام ثابت فی الخارج لثبوت لغیر لا لثبوت لا لثبوت جی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر زید موجود فی الخارج کہتے ہیں جی تو اس مثال میں خارج کو نفس وجود کے لیے ضرب بنایا گیا ہے یعنی بظاہر نفس وجود کے لیے بظاہر ضرب بنایا گیا ہے جی اور اس کی وجہ یہ ہے اور یہ مضروف کے یعنی نفس وجود کے وجود کا تقاضا نہیں کرے گا یعنی ظرف کو بظاہر ظرف کو نفس نفس وجود کا ہے بظاہر تو وجود کا ہے نا ہاں جی جی بھائی نفسی وجود کا ہاں۔ لیکن یہ لیکن یہ مضروف کے وجود کا تقاضا نہیں کرے گا بلکہ جس کے وجود کے لیے خارج کو بنایا گیا اور وہ کون ہے یعنی اس کے کے وجود وجود کا کا تقاضا تقاضا کرے گا کیونکہ اگر نفس مضروف مان لیا جائے تو پھر لازم آئے گا کہ وجود کے لیے وجود ہو اور وجود کے لیے وجود کا ہونا باطل ہے اس لیے یہ زید کے وجود کا تقاضا کرے گا نفس وجود کے وجود کا تقاضا نہیں کرے گا تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب وجود کو اچھا اچھا اچھا, اچھا۔ حضرت حضرت حضرت آواز کٹ آواز کٹ رہی ہے میں دوبارہ ملاتا ہوں آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی